عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے سو سو مرتبہ رب فرلی و تب علیہ ان کا ان طواب الغفور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے گنا جاتا تھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چونتیس یہ حدیث صحیح ہے